اور اس سے بڑھ کر ظلم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھ ہے یا اس کی آیتیں جھٹلائے بے شک ظلم فلانا پائیں گے